الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوفي إلي فلم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العظيم ومن أظلم ممن افترى اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے یا یہ کہ یوں کہتا ہے کہ میرے اوپر وہی آتی ہے جبکہ اس کے اوپر وہی نہیں آتی ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ یا یوں کہتا ہے کہ میں بھی اس طریقے سے نازل کر سکتا ہوں آیات جیسے اللہ نازل کر رہا ہے ولو الظالمون في غمرات الموت اور دیکھیں گے آپ ان ظالموں کو کہ جب موت کی سختی میں مبتلا ہوں گے باسطو اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے روح قبض کرنے کے لیے تو ساتھ یہ بھی کہیں گے اخرجو انفسکم کہ اپنے روحوں کو نکالو الہون نہ آزاد تقولون تم تقولو نہ الحق آج احانت والا عذاب تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ کے بارے میں نا حق باتیں کہتے تھے وکم تم ان آیاتی ہی دستک اور تم اللہ کی آیات کے بارے میں تکبر کرتے تھے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آخری کتاب کو نازل کیا جو برکت والی کتاب ہے اور پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور جن کے نصیب میں تھا انہوں نے اس کے اوپر ایمان لایا ایمان والے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کی حفاظت پر بات ختم ہوئی تھی اس کے دو مطلب ہوتے ہیں نماز کی حفاظت کے ایک نماز کو پابندی سے ادا کرنا اور دوسرا گناہوں سے بچنا گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے نماز اصل ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کے ایمان کی تکمیل بھی ہے اور دوسرے گناہوں سے بھی نماز روکتی ہے جب نماز صحیح ہو جائے تو بات بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ کتاب برکت والی کتاب ہے اور جن کے نصیب میں تھا انہوں نے اس کتاب کو مانا ہے پڑھا ہے سیکھا ہے سمجھا ہے اس کے مطابق عمل بنایا ہے اور جو بد تھے وہ کہنے لگے قرآن نے بتایا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بات ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کرنی ہے ایسی باتوں کی جو اللہ کے شان کے مناسب نہیں ہے یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے مثلا اللہ کا بیٹا ٹھہرانا اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں اللہ ان سے پاک ہے اللہ کو کوئی شریک نہیں نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ اولاد ہے نہ کچھ دوسری بات ومن ازلم کا ذبن اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرتا ہے یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنا اور شریک ٹھہرانا اللہ کا تو یہ مشرقین سے جب پوچھی جاتی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے قریب کر دیتے ہیں مان کر ربونا اللہ زلفہ کہ یہ جو ہم جن بتوں کو وغیرہ پکارتے ہیں ہمارا مقصد ان بتوں کو پکارنا نہیں ہے بلکہ ان کے واسطے سے ذریعے سے وسیلے سے ہم اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ یہ مقرر ہیں تو یہ اللہ نے کوئی کہا کہ مجھے ملنے کے لیے میرے قریب آنے کے لیے میرے شریک ٹھہراؤ تو پھر ان کے وسیلے سے میں تمہیں اپنا مقرر بنوں بناؤں گا یہ قرآن حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں اللہ ہر کسی کی سنتا ہے تماً عظر ان اللہ پر یہ بھی جھوٹ بات ہے مشرقین مکہ نے اللہ کی طرح منسوخ کی بات کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے وغیرہ لیکن یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام کرتی ہیں جس کو سورہ نجم نے قرآن مجید نے اس کی تردید کی کہ یہ کیسے بری تقسیم کرنے والے لوگ ہیں کہ خود اپنے گھروں میں بیٹیوں کو ہار سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ زندہ دفن کرنے لگ گئے تھے اور اللہ کی طرف <clears throat> بیٹیاں منسوب کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اب یہ بات کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ نے تو نہیں کہی ہے اللہ کے نبی نے بھی نہیں کہی اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں منصوب اللہ کی طرف کر رہے ہیں تو من نظر الحمد افطرا اللہ کا ذبح اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور کالم فی علیہ بعض مشرق ایسے بھی تھے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے اوپر وہی بھیجی جاتی ہے وہ الگ یوں کہہ نہیں چاہیے حالانکہ ان کی طرف کوئی وہی نہیں آتی ویسے ہی بتانے کے لیے کہ جیسے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر وہی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی آتی ہے اب ظاہر ہے کہ وہی تو نظر نہیں آتی خاص حالت ہوتی ہے اس کی حتیٰ کے بعد میں تو یہ بات کہی کہ لو لشا لام اسلحاظہ اللہ اسات کہ اگر ہم چاہیں جس طریقے سے کہ یہ نبی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہی آتی ہے تو ہم بھی چاہیں تو ہم بھی یوں وہی بھیج سکتے ہیں یوں بنا سکتے ہیں لو لنشا مستحاظہ اللہ الین یہ قرآن مجید نہیں ہے اللہ صبح مگر یہ کہ یہ بس ایسے کس سے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں اور بھی ایسے قصے گھڑ سکتے ہیں یوں ہم باتیں کرتے ہیں گویا کہ اللہ کے اعزاز کو دعوت دینا ہے یہ بہت بڑی توہین ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اوفیہ الیہ میری طرف وہی کی جاتی ہے ولم یو خیر رہی شیون حالانکہ اس کی طرف تو کوئی وہی نہیں ہوتی ویسے ہی لوگوں کو خراب کرنے کے لیے امن کا رسم ضرب اسلم اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو یوں کہتا ہے کہ میں بھی اس طریقے سے نازل کر سکتا ہوں کہ جیسے اللہ نازل کرتا ہے وہی بھیجتا ہے اے نبی آپ دیکھیں گے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو موت کے سختیوں میں مبتلا ہوں گے موت کا جو پیغام ہر زیرو کے ساتھ متعلق ہوتا ہے وہ اس کے ایمان اور عمل کے ساتھ اس کی سختی اور نرمی کا تعلق ہوتا ہے جو شخص جتنا نیک بندہ ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے اسی طریقے سے موت کے فرشتے بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں آپ کے سامنے بات کئی دفعہ بیان ہوئی ہے کہ دونوں طرح کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں جنت والے فرشتے بھی اور جہنم والے فرشتے بھی مرنے والے کے قریب جمع ہو جاتے ہیں یہ دونوں گروہ فرشتوں کا اس گروہ سے مختلف ہوتا ہے جو روح قبض کرنے والے ہیں روح نکالنے والے فرشتے وہ اور ہیں جیسے وہ روح فرشتے نکالتے ہیں تو بس وہ جنتی روح ہے تو جنتیوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور اگر وہ روح بدکار ہے تو جہنمیوں کے حوالے کر دی جاتی ہے لیکن روح نکالتے وقت ہی انسان کے عقیدے اور عمل اور نیکی اور پرہزگاری تعلق کے ساتھ اس روح کا تعلق ہے کہ بعض میں کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ جیسے کسی چیز کو جھاڑیوں کے اندر سے چھڑایا جائے کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے کوئی چیز کھینچی جائے تو کتنی مشکل سے باہر آئے گی اس طریقے سے بعض لوگوں کی روح نکلتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ چیزیں لگائی جاتی ہیں کیا سے کیا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بعض حضرات وہ ورد بھی بتاتے ہیں کہ سورہ یاسین اکتالیس مرتبہ ختم کرائی جائے جو بندہ ایسا بیمار ہے کہ نہ اس کی روح نکل رہی ہے اور نہ وہ صحت یاب ہوتا ہے اس حالت نزا کی تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے تو ایسے شخص کے قریب سورہ یاسین کا اکتالیس دفعہ ختم یہ تجربے سے بات علماء نے لکھی ہے کہ ثابت ہے کہ اس کی سختی معاف ہوتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر اللہ نے اس کو زندگی دی ہے تو پھر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے اور اگر اس کی زندگی ختم ہے تو روح اس کی آسانی سے نکل جاتی ہے یہی بات وہ ایت کریمہ کا جو ختم ہے کہ سوا لاکھ روپے سوا لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی گنت من الظالمین والا کرایا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے نہ شفا میں ہے کہ وہ صحیح ہو اور نہ اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس ایت کریمہ کے ورد سے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اگر وقت ختم ہے تو موت آسانی سے آ جاتی ہے اور اگر زندگی ہے تو صحت مل جاتی ہے یہ اکالیس مرتبہ سورہ یاسین کا ختم یا بعض دفعہ کچھ اور ختم ہے یا ایت کریمہ کا سوالات مرتبہ یہ ختم یہ بزرگوں کا تجربہ شدہ وظیفے ہیں یہ کوئی حدیث میں بات نہیں ہے اور اس میں وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ روح کیسے آسانی سے نکل آتی ہے تو فرمایا کہ آپ دیکھیں گے ظالم نفی غمرات الموت یہ ظالموں کو کہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے تو میں بتا رہا تھا کہ برے آدمی کی روح تو اس طرح نکلتی ہے جیسے جھاڑیوں سے کپڑا کھینچا جائے اور نیک آدمی کی روح ایسی قبض ہوتی ہے جیسے اسے پتہ ہی نہیں چلتا جیسے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جاتا ہے جو روح نکلتی ہے فرمایا کہ یہ موت کی سختیوں مبتلا بڑے عرصے تک یوں پڑے رہتے ہیں چیخے لگاتے رہتے ہیں حتیٰ کے بعض خودکشی کرنے کا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے ہم ایسے جو بدعمل لوگ ہوتے ہیں انہیں آخرت تقیدہ اس طرح کی بات کے سامنے ہوتی نہیں ہے تو اپنے آپ کو مارنے کا کہتے ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے کوئی موت کی سختی برداشت نہیں ہے ان بنا کتبا سے تو نہیں ہے اخر بھی سکوں فرشتے جب موت کے والے فرشتے آتے ہیں اور اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور یہ بات ان کے حوالے ہوتی ہے کہ ان کا روح قبض کرو جو لوگ بد عمل بد عقیدہ ہوتے ہیں ان کو یہ فرشتے کہتے ہیں اکثر بھی آن سکوں اپنی روح باہر نکالو حالانکہ وہ بندے تو اپنی روح کو باہر نکال نہیں سکتے ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ فرشتے جنہوں نے خود روح نکالنی ہے یہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی باہر نکالو تمہارا وقت ختم ہو گیا مستیوں کرنے کا گویا کہ غنڈہ گردی کرنے کا بد عملی کرنے کا تمہارا وقت ختم ہو گیا وہ اپنی باہر نکالو یہ ان کو تکلیف دینے کے لیے ذلیل کرنے کے لیے کہ تم نے ذلت والے کام سارے زندگی کیے ہیں بل ملا اکتبا ویدی ہیں اور فرشتے جب اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روح کو حوالے کر دو باہر نکالو الوم نہ آزاد ہوں جس وقت کہ روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے پاؤں کے ناخنوں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے روح ایک جس میں لطیف ہے ایک اللہ کی طرف سے امر ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت تفصیلی بات کی ہے جبکہ یہ ہے متشابہات میں سے نہ سمجھ میں نے آنے والی بات جو مشرقین مکہ نے یہود کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیے تھے کہ سابق آپ کیا ہیں سکندر ضلع لین کیا تھا فلاں ان میں ایک سوال یہ بھی تھا ویس الون کا عن روح کل روح من امر رکھ دی وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے آپ فرمائے روح اللہ کا عمل ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ اس میں لطیف ہے اس میں لطیف ہے باریک ہے جو پورے جسم کے اندر سرایت کیا ہوا ہے بس جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو وہ اس وقت پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور اس کی مرکزی چیز روح کی وہ قلب ہے انسان کا دل ہے تو حکم ہوگا کہ روح ان کا نکالے پھر اس کے بعد الجوم تجزون عذاب الہول بما کنتم تم تم اللہ غیر اللہ الحق کہا جائے گا کہ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا برے عذاب احانت والے عذاب کے ذریعے سے اس وجہ سے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے کہ یہ کوئی وہی نہیں ہے نبی پر کوئی وہی نہیں آتی یہ قرآن ایسی اساتیر الاولین ہے اس سے کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی ہم بھی اس طریقے سے لا سکتے ہیں بھائی جیسے کہ کرتے رہتے تھے یہ باتیں تو یوں باتیں جو اللہ کی طرف حق بے ادبی اور گستاخی والی منسوخ کی جاتی ہیں یہ کفر کے اوپر بڑا کفر ہے ایک ہے انسان ایک امار کے لحاظ سے کمزور ہے کہ وہ عمل اس کے نہیں ہے یہ اس درج کسی درجے میں معافی میں آ سکتا ہے لیکن ایک شخص بدعمل ہونے کے ساتھ قرآن کی حدیث کی انبیاء علیہ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے یہ اللہ کی غیرت کو برداشت نہیں ہے انہوں نے سابقہ میں جو امتوں کے اوپر عذاب آئے ان میں ان کی غلطیاں تھیں کفر و شر کی کسی کی کیا کسی کی کیا لیکن سب سے بڑی غلطی جب سامنے آتی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلاد والسلام کی توہین اور استحصال جب کرنے لگ جاتے تھے تو بعض انبیاء سے پھر بد دعا بھی صادر ہوئی اور پھر وہ عذاب ان کے اوپر آئے ناحق بات جس کا علم ہی نہیں ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرح منسوخ کرنی جیسے کسی کے سامنے صحیح سکہ روایت بیان کر دی جائے اور اللہ وہ آگے سے کہے کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر بھی ہو گیا توہین بھی ساتھ ہوئی یا ایسی ہی منسوخ کر دی جائے بات کہ اللہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے اور منسوخ اللہ اللہ کے رسول کی طرف کر دی جائے تو یہ بھی توہین کی بات ہے پر میں آج تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا احانت والے عذاب کے ساتھ کیوں بما تم تم علی اللہ ہے تم اللہ کی طرف نامناسب باتیں کہتے تھے کہ یوں جیسے اللہ کا بیٹا ٹھہرانا یا مشرقین مکہ کہنا فرشتے اللہ کی بیٹیاں وہ کل تو مان آیات ہی دستقب اور تم اللہ کے احکام کے بارے میں تکبر کرتے تھے ایک تو تکبر یہ ہے کہ احکام کو ماننا ہی نہیں ہے سرے سے انکار ہے کفر ہے ایک تکبر یہ ہے کہ انسان ایمان والا تو ہے لیکن عمل کے اعتبار سے وہ خواہشات کو اپنا امام بنائے ہوئے رسول کو امام بنائے ہوئے ہے اللہ کے رسول کی بات کو جو سامنے لایا جاتا ہے تو اس کو اتنی وقت نہیں دیتا گویا کہ عام رواج کو دل کی خواہش کو زیادہ مقام دیتا ہے اور اس کے مطابق چل رہا ہے تو یہ عملی تکبر ہے پہلی والی بات کہ وہ اعتقادی تکبر ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث نبی اور شریعت کو مانا ہی نہیں ہے اپنے اسی پرانے سرکشیوں میں سرگردہ ہیں وہ اعتقادی ہے ہے کفر وہ اور ایک ہے قرآن و سنت کا راستہ ہمارے سامنے واضح ہے لیکن ہم قرآن و سنت کی بات کو اتنی ترجیح نہیں دیتے جتنا کہ رسم و رواج کو اور ادھر دیگر چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور ان کے مطابق عمل ہے تو یہ ہے عملی تکبر یہ گناہ کبیرہ ہے اور تعالیٰ کفر ہے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ ول پر جت نا فورا دلک نا تم اول مرق تم نا خول نہفت تفت پا گئی نم وزل کم نا صدق اللہ ہلا اور یقیناً تم ہمارے پاس آؤ گے الگ الگ جیسا کہ تم پہلے پیدا ہوئے تھے علیحدہ علیحدہ طرف تم جب آؤ گے تم تو چھوڑ کر آؤ گے ماں ماحول تم جو ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا تھا ورا ظہور تم اپنی پشت کے پیچھے اس کو سب کو چھوڑ کر آؤ گے وما نرا محکم شف اکم الم تم کم شرکا اور ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تمہارے وہ جن کو تم پکار رہے تھے شریک بنا رہے تھے کہ آج وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں لقت تقت پا نہ بس وہ تم سے جدا ہو گئے کٹ گئے الگ ہو گئے وضل ہم کم ما کم تم تز اور تم سے بہت دور ہو گئی وہ باتیں جو تم کہتے تھے بات ہو رہی تھی کل کی سبق میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر ان کو سناتے سمجھاتے تو آگے سے بے ادبی میں یہ کہتے تھے کہ سعون ضلع میں صلی اللہ ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں قرآن نے ان کو مختلف مقامات پر یہ اعلان کر کے بتایا تھا کہ آپ بھی پھر لے آؤ اس جیسا قرآن جیسے جیسی چھوٹی سی صورت لے آؤ دس صورتیں لے آؤ قرآن لے آؤ وہ نہیں لا سکے مشہور بات ہے کہ جب آپ نے سورہ انا عطینہ سر غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکائی تھی <clears throat> تو انہوں نے اپنے معلقات جو قصائد عربی زبان میں جو لکھے ہوئے تھے اپنے فساد و بلاغت کے چرچا کرنے کے لیے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے تھے وہ اتار لیے تھے اور یہ ساتھ لکھا کہ ماہذا کلام البشر یہ انا عتینہ کلکوثر والی سورہ ہماری سمجھ کے مطابق انسانی کلام نہیں ہے جبکہ وہ تھے کافر اور دوسرے سب ملکہ کتاب ہے ساتھ اس میں قصائد تو یہ ویسے کہتے ہیں کہ ہم اس جیسا قرآن لا سکتے ہیں قرآن میں تو کہا ہے لے کے آؤ نہیں لا سکتے ہیں بس صرف خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم لا سکیں فرمایا آخرت سے ڈرو اور آخرت کا ڈر یہ اصل چیز ہے انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے جب انسان کو فکر آخرت لگ جائے حساب و کتاب کا ڈر ہو اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر ہو حقوق اللہ حقوق العباد کا حساب ہوگا ذرے ذرے کا جب اس کا ڈر ہو جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب کے لیے سب سے بڑا معلم ہے فکر آخرت اللہ کا خوف حاضری کا ڈر لگ جائے فرمایا والا تم ہمارے پاس آؤ گے الگ الگ ایک تو یہ بات ہے کہ انسان جب مرے گا تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ الگ الگ قبر ہوتی ہے بہت کم ایسا ہے کہ اکٹھی قبر کے اندر ہوتے ہیں اور اگر اکٹھی ہو بھی تو بھی حساب و کتاب ممکن کرنے کی سوال جواب تو ہر کسی سے الگ الگ ہے دوسری بات مولتج تمہوں نافراد تم ہمارے پاس آؤ گے الگ الگ جس طرح کہ ہم نے تمہیں ایک ایک کر کے پیدا کیا ہے یعنی میدان حشر میں تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے اٹھ کے آؤ گے اس وقت انسان جو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے جان چھپانے کی کوشش کرے گا کہ کہیں مجھ سے یہ نیکی کا مطالبہ نہ کر لیں یعنی قریبی رشتہ دار جن کے لیے انسان صبح و شام قربان کر رہا ہے بیوی بچے والدین یہ قریبی رشتہ دار جن کا خرچہ دنیا میں انسان کا ذمہ ہے اور جن کے لیے ہر طرح کے دکھ درد انسان برداشت کرتا ہے یہ قریبی خونی رشتہ دار اس سے چھپیں گے کہ کہیں مجھ سے نہ مانگ لیں آج نیکیوں کی ضرورت ہے تو تم ہمارے پاس آؤ گے الگ الگ کوئی رشتہ داروں کی شکل میں کوئی اجتماع کی شکل میں کیوں نہیں آؤ گے ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہوئے کہ میری خیر ہے خلق نہ تم اول امر کس طرح الگ الگ آؤ گے جیسے علیحدہ علیحدہ پیدا کیا ایک ایک انسان دنیا میں پیدا ہو رہا ہے آ رہا ہے تم اور تم چھوڑ کے آؤ گے جو ہم نے تمہیں مال و متا دیا تھا دنیا میں وہ دنیا میں ہی ہی چیز تھی دنیا میں چھوڑ کے آؤ گے اپنی پشت پیچھے لے کر جانا چاہو بھی تو نہیں لے کر آ سکتے سب چھوڑ کر آؤ گے اللہ عالم تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر زل نین کی جب وفات ہونے لگی وہ جو ہماری نمک کی کان ہے نا کھیوڑا میں اس کے بعد بھی وہ تختی ایک لگی ہے اس پر لکھا ہے کہ فلاں سن میں سکندر ذوالقرنین کے یہاں لشکر اور فوج اور گھوڑے گزرے تھے تو ان گھوڑوں نے وہاں پتھر چاٹنے شروع کر دیے تو اس سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ یہاں نعمت ہے پھر سکندر نے اس کان کو مطلب یہ بنانے کا حکم دیا پھر اس سے یہ چلتا آ رہا نظام وہاں اس کان کھیوڑا کے بعد یہ بورڈ لگا ہوا سکندر ذوالقرنین دل پوری دنیا کا بادشاہ تھا مشرق و مغرب تک اور اس نے وفات کے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ میرے کفن سے بار میرے ہاتھوں کو رکھنا جب قبر میں اتار دو گے تو پھر ہاتھ کفن میں چھپانا تاکہ دنیا جو جنازہ پڑے گی وغیرہ تو وہ سمجھ جائے کہ دنیا کا حف تقلیم کا بادشاہ بھی جب دنیا چھوڑتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں اس میں انسان کچھ بھی نہیں ساتھ دے کر جا سکتا وہ کیا لے کر جاتا ہے وہ لوگ تو اس وقت بھی بعض تنازع کرنے لگ جاتے ہیں کہ تمہارے پاس ابو رہتے تھے نا تم اس کا کفن بناؤ میرے پاس تو رہتے نہیں تھے مجھے تو کچھ دیتے نہیں تھے پینشن تو آپ کھاتے تھے ابو کی کفن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اپنے والدین کے لیے جبکہ ان والدین نے سب کچھ اس اولاد کے لیے قربان کیا اللہ ماشاء اللہ دنیا کیسی عجیب چیز ہے کے ساتھ میت پڑی ہے اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ کل ہماری میت بھی اسی طرح پڑی ہوگی فکر آخرت میں نے ابھی بتایا کہ انسانی زندگی کے لیے انقلاب کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے وہ طرف تم چھوڑ دو گے سب کچھ جب تم ہمارے پاس آؤ گے بڑا عظہور اپنے پشت پیچھے اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں کچھ اس کا مال بھی جاتا ہے اور کچھ اس کی اولاد رشتہ دار بھی ساتھ جاتے ہیں اور تیسری چیز ہے اس کا اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ وہ چارپائی یا چادر یا اوپر جو لکھا ہوا ہے کچھ سامان جو ساتھ لے گئے تھے وہ بھی واپس لے آتے ہیں اور رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں اگر اس کے پاس امال کی پونجی ہے عقیدہ ہے امال کی پونجی ہے تو وہ اس کے پاس قبر میں بھی جاتی ہے میدان اثر میں بھی ہوتی ہے بعد میں بھی ہوگی دیکھو نا یہ قیمتی خزانہ ہے جو انسان کو کسی موڑ کے اوپر اس انسان سے جدا نہیں ہوتا ضائع نہیں ہوتا چوری نہیں ہو سکتی کہتے ہیں نا علم بڑی دولت ہے یہ جملہ میں پڑھتا رہتا تھا بعض دیواروں کے اوپر پہاڑوں کے اوپر بھی اونچی جگہوں میں لکھا ہوتا ہے علم بڑی دولت ہے لیکن ایک عرصے تک میں جب علم پڑھتا تھا تو مجھے اس کی بات کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیسی بڑی دولت ہے خانصا کے ساتھ جب درس نظامی کا ایک پانچواں سال شروع ہوتا ہے اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ واقعہ علم بڑی دولت ہے اب تو سمجھ آ چکا ہے علم اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بینک میں داخل کرنے کی امانت زیورات ایسی بڑی دولت ہے نہ لٹنے کا اندازہ جتنا آپ بتائیں گے اتنا اور آئے گا اور بڑھے گا اور ثواب بھی ملے گا اس میں اس خزانے میں جتنا اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں بتا رہے ہیں جتنا آپ کے پاس ہے تو آپ کے خزانے میں ذخیرہ آخرت میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ دولت ایسی ایک تو ہوئی کہ اس پر اس کے چوری ہونے کا لٹ جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے جدھر بھی ہیں یہ آپ کے پاس ہے دوسری چیز کہ عالم جدا ہو گیا دنیا عالم عالم آخرت میں چلا گیا یہ شخص لیکن یہ دولت اس کے پاس ہے اسی علم کی وجہ سے اسی عمل کی مدد سے یہ من ربوں کا من نبیوں کا مادینوں کا ان سوالوں کا جواب دے سکے گا تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں حدیث میں آتا ہے مال بھی واپس رشتہ دار بھی واپس جو اس کی اپنی ذاتی پونجی ہے وہ علم و عمل ہے عقیدہ اور عمل صالح میں ہے وہ اس کے ساتھ قبر میں بھی رہیں گے میدان حشر میں حساب کتاب کے وقت بھی ہوں گے انہیں سے تو سب کچھ بنے گا تم ہمارے پاس آؤ الگ الگ کچھ بھی نہیں ہوگا ساتھ اس وقت صرف یہی دوستو نیکی ساتھ ہوگی اور جب قبر میں جاتے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا ساتھ کیا کفن کی دو چادریں ہیں اتنے بڑے کنال کی پلاٹوں پہ سیٹ صاحب رہتے ہیں اور قبر کھودنے والے اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ انہیں آپ کہتے بھی رہو کہ یار کوئی بات نہیں ڈھائی فٹ سے تھوڑا سا تو کھلا کر دو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں سیڑھیا والے پہ وہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے زیادہ کیوں یعنی اتنا بڑا سیٹ سا کیا بادشاہ کیوں نہ ہو کہ وہ قبر اتنی ہے باقی مزار جتنا مرضی یہ لوگ بنا لیتے ہیں مزار تو کوئی حقیقت نہیں ہے جتنا مرضی ہو پرتنوں کے حساب سے مٹی ڈال دو اس سے کیا مقام بلند ہوتا ہے بلند تو اپنی نیکی سے ہوتا ہے اپنی بےزگاری سے ہوتا ہے تو غرور تو سارا کچھ ٹوٹ جاتا ہے یہ ریاکاری تکبر غرور یہ انا میرا مان میرا فلان یہ سارا کچھ ختم ہو گیا جب قبر نہیں گئے جب اٹھیں گے تب بھی اکیلے اکیلے سر بھی ننگا ہوگا گاؤں میں بھی کچھ نہیں ہوگا بہت سخت پریشانی کا عالم ہوگا لباس بھی نہیں ہوگا پھر بعد میں ایک ایک کر کے لباس دیا جائے گا فرمایا کہ تم ہمارے پاس اکیلے آئے گئے جس طرح ہم نے تمہیں اکیلا پیدا کیا اور چھوڑ کر آؤ گے سب کچھ یہ دنیا کا معلوم ہوتا یہ خزانے دنیا کے ہی ہیں یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے دنیا آفرت کی ہے ہمارے سالے کا قرآن حدیث یہ علوم آسمانی آفرت کے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہیں یہ تو یہ ساتھ جائیں گے اسی عالم کی چیزیں اسی عالم میں یہ بھی ساتھ جائیں گے نیکی اور پرہیزگاری جن کو تم اپنا وڈیرا سمجھتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ غیر اللہ کو جو تم پکارتے تھے جن کو تم بڑا سمجھتے تھے شریک ٹھہرا رہے تھے اللہ فرمائیں گے آج ہم تو تمہیں ان کے ساتھ دیکھ نہیں رہے ہیں وہ کہاں ہیں کہ ہمارے مقابلے میں ان کی مان کر چل رہے تھے شریک اللہ کا ٹھہرا رہے تھے ان کے سامنے جھک رہے تھے ان کو مشکل یا اس طرح سمجھا ہوا تھا وہ آج کہاں ہیں جن کو تم پکار رہے تھے ان کو ہمارا شریک بنایا ہوا تھا تمہارے ساتھ تو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں وہ تو چھوڑ جائیں گے جدا ہو جائیں گے وہ اپنی اپنی بڑی ہوگی نا تذر کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا میں نے بتایا دور دور کے رشتے دار کیا دور کے پیر صاحب یا مول صاحب کیا بوجھ اٹھائیں گے اپنے رشتے دار کوئی کوئی نہیں ایسا ہوگا اس صحت کے تحت جو میں میں نقی کے تحت ایک تفصیل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بھاگ رہا ہوگا کہ میزان کے اوپر اس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہے اور وہ تلاش کر رہا ہوگا کہ مجھے کوئی ایک نیکی دے دے تو اس کے رشتہ دار بیوی بچے وغیرہ اس سے دور چھپیں گے کہ کہیں ہم سے یہ نیکی نہ مانگ دے ایک شخص اس کو ملے گا اجنبی وہ کہے گا کیوں پریشان پھرتا جا رہا ہے وغیرہ تو وہ کہے گا یہ مسئلہ ہے ایک نیکی چاہیے تو وہ کہتا ہے چلو میری تو بخش ویسی بھی نہیں ہوتی میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے تو آپ لے لو ایک نیکی سے میری بخشش تو نہیں ہو سکتی لیکن چلو آپ کا کام ہو جائے آپ لے یہ میں کی لکھا دی اس کے حوالے سے وہ اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے گی تو وہ اس کی نیکی پوری ہو گئی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس نے آپ کو نیکی دی تو فرمایا کہ وہ لڑکا وہ بندہ عرض کرے گا کہ وہ اس بندے نے مجھے یہ نیکی دی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس میدان میں کون آج اتنا بڑا سخی ہو گیا ہے جو اپنی نیکی دے رہا ہے اس کو بلاؤ اور میں سب سے زیادہ نوازنے والا ہوں اس ایک نیکی دینے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے اپنا نہیں دیں گے کوئی اور راستے سے دے دے گا بینکوں جن سے امیدیں وابست ہیں وہ دور ہو جائیں گے امیدیں ٹوٹ جائیں گی وہ غلط راستہ دکھا رہے تھے کہ جب انبیاء نماز سے مستثنا نہیں زکات سے حج سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے وہ مستثنا نہیں تو آج کون دنیا میں ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں بھائی چل اہم جو کچھ بھی نہیں نماز روزہ معاف ہو گیا آپ کو کلندر کی نظر پڑ گئی آپ پر یہ ساری جہالت کی بات ہے فضول بات ہے سب سے پہلے شریعت کے متعلق انبیاء ہے سادر کرام ہے وہ ان کے لیے کوئی دیکھی معاف نہیں ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر پاؤں زمین پر نرز میں پورے جمتے نہیں تھے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 لقوم يفقهون صدق الله العظيم ان اللہ الحب والنوا بلا شبہ اللہ تعالی دانے کو پھاڑتے ہیں اور اٹھی کو پھاڑتے ہیں نکالتے ہیں زندے کو مردے سے اور مردے کو نکالتے ہیں زندے سے یہ تمہارا اللہ ہے پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو خالق الصباح صبح کو نکالتے ہیں اور بنایا اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون والی چیز اور سورت اور چاند کو حساب کے لیے سال تقدیر العزیز العلیم یہ سب کچھ اندازے کے ساتھ ہیں اس غالب کی طرف اس ذات کی طرف سے جو غالب پر جاننے والا ہے وہ اللہ جی جہاں لگ نجوم القا کا وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستہ حاصل کرو سمندری تاریکیوں میں اور خشکی کی تاریکیوں میں تاکہ ہم بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو جاننا چاہتی ہو وہ اللہ جی انشا قوم میں نفس واحدہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور مستقر پھر وہ عارضی ٹکانہ بھی جانتا ہے اس نے عارضی ٹکانہ دیا پھر امانت والا ٹکانہ دیا تاکہ ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو سمجھنا چاہتی ہو بات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کے اوپر جو دلائل تھے وہ بیان کر رہے تھے اور شرک کی تردید تھی آج کے سبق میں اللہ رب العزت کی قدرت کی باتوں کا ذکر ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتا ہے پہچان سکتا ہے کہ عام سادہ مثالیں کھیتی کی دی ہیں بارش کی ستارہ کو دی ہیں کہ تاکہ ان میں انسان غور و فکر کرے اور اپنے رب کو پہچان سکے بعض حضرات نے حکمت کی تعریف ہی یہ لکھی ہے کہ حکمت نام ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننا یہ صحیح حکمت ہے حدیث میں جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رأس الحکمت مخافت اللہ اصل حکمت حکمت کی جڑ یہ ہے مرکز حکمت یہ ہے کہ اللہ کا خوف نصیب ہو جائے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے تو اللہ کا ڈر تب نصیب ہوگا جب انسان اللہ کو پہلے پہچانے گا تو اللہ کو جب پہچان دے گا پھر اس کی عظمت کو سامنے رکھے گا پھر گناہوں سے بچے گا اس کے احکام کو بجا لائے گا تو مخافت اللہ رقص الحکمت مخافت اللہ حکمت کا اصل جڑ وہ اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا خوف تب بعد جب انسان اللہ کو پہچان چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کائنات میں قدرت میں غور و فکر کرنے سے اللہ سمجھ میں آتا ہے اسی قدرت کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج کے آیات میں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیز اگتی ہوئی پہ نکالتی ہوئی باہر آ جاتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا کے حکم سے عمر سے اس کی قدرت سے یہ نظام ایسا ہوتا ہے کہ ایک دانہ انسان نے بویا اور کچھ عرصے تک وہ زمین میں رہتا ہے پھر اس کو اللہ کے امر سے وہ پھٹتا ہے اور پھر اس کا ایک سو پونپل اوپر باہر آتا ہے پھر اس کے مخصوص پتین ہر دانے کے ہر چیز کے ہر گٹھلی کے اس کے مطابق جیسے اللہ نے اس کو اندازہ دیا ہوا ہے اتنا وہ قد کرتا ہے پھر اس پر گوشے لگتے ہیں سٹے بنتے ہیں اور پھر وہ ایک وقت کے بعد تیار ہو جاتا ہے کٹ کے انسان کی غذا بن جاتا ہے اس مثال میں بہت ساری باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دینا چاہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور نعمت دیکھیں کہ انسان نے ایک دانہ زمین میں بویا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی امانت کو کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کیا ہے ایک سٹہ تو کم از کم ہوتا ہے اب تو ایسے بیج بھی آ گئے کہ تین تین کو تین تین سٹے لگتے ہیں اور خوب بھرے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ اس نے ایک دانہ زمین میں بویا ہے تیسرے پارے میں تیسرے رقوع میں مسر اللہ کا حبا اللہ نے مثال دی نیکی کرنے والوں کے لیے انفاق کی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے کہ دیکھو ایک نیکی کوئی کرتا ہے تو میں کم از کم اس کی سات گنا بڑھاتا ہوں دس گنا بڑھاتا ہوں بولنا الزار کرو میں انسان پتنی اس بندے کی نیکی میں کتنی کوالٹی ہے پھر گنتی نہیں رہتے جب بندے کا اخلاص سنت کا طریقہ دلہ ہو اس نیکی میں تو پھر جیسے اس کے اخلاص کسی پیمانے میں ناپا نہیں جاتا ویسے پھر میں اس پر جو اس کو انعام دیتا ہوں اللہ فرمائی شاہ وہ بھی پھر بغیر حساب کے ہوتا ہے یعنی جس طریقے سے دنیا میں انسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اس پر کئی سکے دار اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرتے ہیں اس نعمت کو اس امانت کو اسی طریقے سے انسان جو لیکی اس دنیا میں کر رہا ہے وہ کم از کم سات گنا دس گنا شاہ وہ نیکی بھی اس طریقے سے بڑھتی جاتی ہے وہاں فرمایا کہ ایک سٹے میں بعض دفعہ کئی سٹے ہوتے ہیں مطلب یہی ہے ہر بندے کی اپنی اپنی نیکی کی اپنی اپنی کوالٹی ہے اس نے کس طریقے سے کی کتنے اخلاص سے کی ہے ایک تو یہ بات کہ ان اللہ خالق الحب و کہ اللہ وہ ہے کہ جو آپ زمین میں دانہ بوتے ہیں اس کو پھاڑتا ہے ایک ٹائم کے بعد پھر اس میں سے پودے نکالتا ہے اور بجلی ہو جو تیسری چیزیں ہوں بہت سارے اناج کا تعلق دانوں کے ساتھ ہے بہت سارے پھلوں کا تعلق گٹھلی کے ساتھ ہے بہت سارا پوشاخے لگانے کے ساتھ ہے سب اللہ کی قدرت دوسری بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان جو ہے یہ جو زمین میں لگا رہا ہے وہ جو بھی دانا لیکن زمین ایک ہے پانی ایک ہے لیکن اس میں ہر پھل ہر غلہ دوسرے سے مختلف ہے تو پہچان کے لحاظ سے بھی ذہنی طور پر افادیت کے لحاظ سے کھانے کے اعتبار سے بھی ایک ہی موسم میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کوئی گرم ہے کوئی سرد ہے اور بعض پھل تو ایسے اللہ نے بنائے کہ ایک ہی صورت میں ایک حید کے ساتھ ان کو استعمال کریں تو وہ گرم ہے ان کی حید بدلے تو وہی چیز ٹھنڈا سہتا دیتی ہے اب دیکھو کہ دالیں ہیں نا جی ان کو جتنوں کو ڈالا کو اپنے کور کے ساتھ استعمال کریں ان کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور ان کو ڈال لیں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے بن جائیں تو ان کی تاثیر گرم ہے یہ اللہ کا نظام ہے بادام ہے آپ اسی طریقے سے استعمال کریں اب بالکل مختلف ہو گیا دال پوری تھی تو ٹھنڈی تھی جب ڈل دی تو گرم تاثیر ہو گئی اب بادام اس کے مختلف ہے کہ بادام پورا استعمال کیا تو ہر درجے کا کسٹرول ہے اس میں خوب گرم ہے اس میں میدا بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے حد سے تجاوز ہے دماغ کو فائدہ دے گا آساد کو فائدہ دے گا اپنا گرم گا اس کو آپ نے چھلکا اتار کے رگڑ لیا شربت بنایا اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو گئی یہ اللہ کا نظام ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت رکھی کہ کوئی مجھے پہچاننا چاہے تو وہ بہت کچھ نہیں پڑا ہوا تو جو اس کو رزت مل رہا ہے اس میں ہی غور و فکر کرے پھر دیکھو ان پودوں کو کون سکھاتا ہے کہ گندم ڈھائی فٹ کے بعد جا کے اس کا کٹ بند ہو گیا تین فٹ کے بعد گندم روک گئی مکئی تھوڑی اونچی جا کے بک گئی اب وہی نیچے گٹھلی کھجور کی لگائی تو اس کو کس نے بتایا کہ آپ نے پچاس فٹ اونچا جانا ہے تیس فٹ بیس فٹ اونچا جانا ہے یہ سب اللہ کے امن سے ہو رہے ہیں اللہ کی قدرت سے ہو رہے ہیں ذائقے مختلف ہیں ہر پھل آپ کھائیں ایک سے ایک بہتر ہے اور اس کا ذائقہ مختلف ہے اس لحاظ سے کہ پھلوں میں ذائقے مختلف رکھے پھر اللہ نے اس زبان میں یہ تاثیر رکھی کہ ہر ذائقے کو پہچان رہی ہے ججمنٹ کر رہی ہے کہ وہ مختلف ہے وہ کھٹا ہے وہ زیادہ میٹھا ہے وہ ان اللہ الحب والنواب کہ اللہ وہ ہے اس کو پہچانو سمجھو کہ وہ تمہارے لیے غلام کے انتظام کر رہا ہے ان چیزوں کو توڑتا ہے پھٹتی ہے پھر اس میں سے پیدا ہو یہ اس کا نظام ہے اس میں وہ بہت سارے وسائل ہیں کہ بہت ساری زمینیں ایسی ہیں کہ جو باوجود کو محنت کرنے کے پھر بھی جھاڑیاں اگاتی ہیں دوسرے مقام پہ قرآن نے ان کو بیان کیا کہ یہ انسان کے قلب و دماغ کی بات ہے صلاحیت کی بات ہے کہ جیسے بارش ایک ہے بیج ایک ہے محنت ایک طرح ہو رہی ہے لیکن بعض زمین جو ہے وہ اچھے پودے باہر لے آتی ہے اور بعض زمین جو ہے وہ جھاڑیاں پیدا کرتی ہے تھوڑ پیدا کرتی ہے یہ انسان کی مثال دی کہ اس کی صلاحیت ایسی ہے ہمارے طرف سے انبیاء علیہ السلام پر جو علوم نازل ہوئی ہے وہ ایک ہیں انبیاء کا بیان کرنے کا انداز ایک ہے سننے والوں نے سب کے کانوں نے سنا لیکن مٹی مختلف تھی ایک مٹی زرخیز تھی تو وہ انہوں نے قبول کر لیا انبیاء علیہ السلام علیہ کی تعلیمات کو دنیا آخرت ان کی اچھی ہو گئی اور ایک مٹی ایسی تھی بنجر تھی اس نے نہیں الٹا اور ضد اور سرکشی میں آ گئے فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوا اللہ وہ ہے جو نکالتا پھاڑتا ہے تانے کو اور گٹھلی کو الحی من المیت و المیت من الحی وہ زندے کو پیدا کرتا ہے مردے سے اور مردے کو پیدا کرتا ہے زندے سے اس کی ایک عام سادہ سادان ترجمہ تو یہ ہے کہ دیکھو زندے کو پیدا کیا مردے سے انڈا مردہ ہی ہوتا ہے اور اس میں سے زندہ چولہا جیسے بولتا ہے اس کی ماں ٹوک کرتی ہے وہ باہر آ جاتا ہے یا آلات اس طرح تو وہ انڈا مردہ ہے اس میں سے زندہ اور اس کے برعکس کہ ماں زندہ ہے اس میں سے مردہ یعنی انڈا پیدا ہوا عام ترتیب سے یہ مثال ہے دوسرا ترجمہ محاورے باد مفسرین نے یہ کیا یہ الحی من المیت وہ مواحد کو پیدا کرتا ہے نیک کو پیدا کرتا ہے برے سے مواحد کو اللہ والے کو پیدا کر دیتا ہے مشرق سے جیسے انبیاء کی مثالیں بھی ہیں بعض سب نیب لوگوں کی بھی مردوں میں اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے کہ نیک ہے والد پیغمبر ہے والد اس میں سے مردہ نکلا یعنی وہ مشرق ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ اللہ کو کما حقہ یاد کرتے ہیں ان کی مثال زند ہوتی ہے اور جو اللہ کو کما حقہ یاد نہیں کرتے تو ان کی مثال مردوں کی ہے تو بد سے نیک کو پیدا کیا نیک سے بد کو پیدا کیا یہ بھی اس کی قدرت ہے ذالکم اللہ فانا تو اس میں اور بہت ساری لمبی تفسیر ہے کہ والد بڑا زور شوراوار پداور تھا اولاد اہل پیدا ہوئی اس طریقے سے سردار نہیں ہے والد کمزور تھا کم ایسی غریب سا تھا اس میں سے اللہ نے بیٹا بیٹا ایسا آور سے زور آور بہادر پیدا کر دیا یہ اس کی قدرت ہے ظالم اللہ یہ تمہارا اللہ ہے جس کے اوپر باہر کیا جا رہا ہے وہ کس طریقے سے زمین سے غلات کو نبادات کو پھل کو میوجات کو تمہارے سامنے مہیا کر رہا ہے اور متضاد چیزوں میں حدیث میں طب نبی آپ پڑھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ تر کھا رہے ہیں تر کھا رہے اس کے ساتھ کھجور کھا رہے ہیں کھجور کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ مکھن استعمال کر رہے ہیں یعنی وہ گرم اور سرد مزاج کو جمع کیا جا رہا ہے کہ حد سے زیادہ گرم چیزیں استعمال کرنے سے بھی انسان تباہ ہوتا ہے اور حد سے زیادہ ٹھنڈی چیزوں میں بھی یہ ٹھنڈی چیز ہو گئی تو بس اس آدمی کو سپیٹا لگ گیا ٹھنڈی چیزیں شروع کر دی تو وہ والد کا مریض بنے گا بالکل دل بند ہو جائے گا دونوں چیزیں میرے ساتھ امام راضی خفر الدین تفصیل کبیر والے بزرگ میں واقعہ لکھا کہ ہمارے زمانے میں ایک لوگوں کے ساتھ دشمنی ہو گئی وہ ایک حکیم سے میں نا لوگ دشمنی میں حد کرتے ہیں نا حکیموں سے زہر میں ہیں اور یا کچھ نہیں تو آج کل بہت چرچا عاملوں کا بنا ہوا یہ عامل کچھ بھی نہیں جانتے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے کہ ہم کیا ہیں لیکن کمزور عقیدت ہو بدتی لوگ جن کے ایمان تصدق کا شکار ہوتا ہے وہ عاملوں کے چکر میں کر جاتے ہیں عامل بھی سو روپئے دس روپئے اس کو کیا ہے کوئی دس روپئے دے کوئی بیس دے کوئی سو دے مفت کر یہ ایسا کاروبار ہے کہ جس میں کبھی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے کاروبار تو وہ کہتے کہ خطرہ رہتا ہے اس میں فائدے کا بھی اور نقصان کا بھی یہ ہے جو پرلے درجے کا اچھا، جاہل ترین انسان ہوتا ہے وہ کبھی فروشی شروع کر دیتا ہے آسان کا دھندا ہے کچھ بھی نہیں جانتا لکیریں لگا کے دیتا رہتا ہے لوگ دشمنی میں لوگ حد کرتے ہیں یا تو عاملوں سے طویز لکھا لکھا کر اپنے دشمن پر جادو کرتے رہتے ہیں فلاں کرتے رہتے ہیں کہ یہ تباہ ہو جائے گر حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں کسی کے بارے میں ذرہ برابر میں دودھ ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا تو یہ دشمن جو اتنے روز کرتے ہیں عاملوں کے ذریعے سے تعویذوں کے ذریعے سے بدوائیں فلاں فلاں اللہ ماشاء اللہ کون حق کرے کم باتیں اسی طریقے سے لوگ حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ وہ فلانا ہمارا ہے اللہ حضب اللہ اللہ بات فرمائے بعض مرد عورتوں کے ایسے واقعات ہیں کہ عورت نے زہر کھلائی شور کو کوئی شور کے والا حالات ہیں کہ اس نے بیوی کو کھلائے حکیموں سے نسخہ لیا اللہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر کے مصنف لکھتے ہیں کہ اس کو مارنے کے لیے اس بندے کو کوئی دشمن تھا تو مشورہ یہ ہوا کہ شراب کے اندر افیون ملا دو کہ وہ ٹھنڈی تاثیر میں خود ہی سرد ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا شراب میں افیم ملا کے اس کو پلا کے جیسے ہوا کمرے کے اندر بند کر دیا کمرہ باہر سے بند کر دیا کہ کوئی بھی فرق فرق کے مر جائے گا ٹھنڈا ہو جائے گا ان کی تاثیر اس طرح آپ نے دیکھا نا بعض جگہ کے راستے میں ملنگ پڑے ہوتے ہیں وہ اسی میں پڑے ہوتے ہیں ان کسی نے بتایا مزید چیز ہے تو وہ رگڑتے ہیں اس کو بارہ اللہ کا نظام دیکھو جب اللہ بچانا چاہے اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک سانپ بھیجا اور وہ جو سر پڑا تھا نا افیون پی کے اس کو سانپ نے ڈسا پھر ڈسا پھر ڈسا سانپ نے وہ سرد ادھر منتقل ہوئی سانپ کی گرم زہر ادھر منتقل ہوئی وہ چیخا بھول کر دروازے کو تپڑ مار کے باہر نکل آیا جس کو رب بچانا چاہے پوری کائنات اس کو نہیں مار سکتی اور رب کا فیصلہ اگر مارنے کا ہو تو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ سمجھ نصیب کل بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرانے کے لیے کہ لوگ مجھے پہچان لیں تو اپنی قدرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو کیسے رزق آتا پاتا ہے کیسے نباتات ہیں پھل ہیں اناج ہیں پھر ان کے مختلف ان کے مزاج ہیں فائدے ہیں کوئی گرم کوئی سرد فن نہ تو فکون اس طرح کے خالق کی طرف جانے کے بجائے تم کہاں پھرے جا رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی بحرانیت پر اللہ کے وجود پر اللہ کے قادر ہونے پر یہ سب سے بڑی یہ کائنات کے نظام یہ دلیل ہے اسی میں فرمایا خالق الاسباح صبح کو لانے والا ہے اللہ تعالیٰ و جانل سکنا والشمس والقمر سول اور اس نے بنایا ہے رات کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو جہاں اور ان کے کام ہیں تو حساب کے لیے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے اور جاننے والا ہے خالق الاسباح صبح کو لانے والا رات چلی جاتی ہے صبح آتی ہے پھر دن ختم ہو جاتا ہے پھر رات آتی ہے پھر یہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتے رات کبھی بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے پھر دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے پھر موسم کا تویل تبدل ہوتا ہے یہ دنیا کا کوئی سسٹم یہ نہیں کر رہا تھا جتنی بھی سائنس ترقی کر چکی ہو کر رہے گی کرے گی ان کا یہ دعویٰ ہرگز کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کہ یہ ہم کر رہے ہیں کہ دن بڑا رات چھوٹی رات بڑی دن چھوٹا موسموں کا تبدل وغیرہ اور آپ اپنے ٹائم پر رات کا آ جانا کبھی اس میں کہ آج روڈ بند ہے تو جلوس نکلا ہوا ہے تو رات آج تھوڑی سی دیر سے آئے گی یہ آج یوں ہو گیا ایسا نہیں ہے سب اپنے صحیح ترتیب کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں بھی انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کو اپنا رب سمجھ میں آ جائے گا خالق اس صبح لانے والا اللہ ہے اور دیکھو اس نے رات کو بنایا آرام کے لیے رات یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر رات نہ ہو جیسے کہ بعض علاقوں میں لمبا لمبا دن ہے پھر لمبی لمبی رات ہے پھر انہوں نے مصنوعی طور پر رات کا انتظام کیا ہوتا ہے بڑے چار قسم کے رنگ کے پردے لگائے ہیں پھر مصنوعی رات بناتے ہیں پھر وہ سونے کا پروگرام بناتے ہیں اور دنیا کام کر رہی ہوتی ہے رات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور جو اسلامی سلطنتوں کی لڑی ہے یہ سارے ایسے بر اعظم کے اوپر مشتمل ہیں جس میں جن میں موسموں کا تغیر تبدل رات دن وغیرہ اپنے صحیح مزاج کے مطابق پوری آتی ہے دن کٹتے بڑھتے ہیں ہر موسم آتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے رات کو آرام کے لیے بنایا انسان جب تھک جاتا ہے تو آرام اس کی ضرورت ہے آرام اس کی مجبوری ہے کوئی جتنا مرضی ہے کوئی دوائی کھا لے تیز چائے پی لے فلاں کر لے تو ایک تھوڑی دیر تک تو وہ نیند کو بگا سکتا ہے لیکن آخر نیند کا حملہ ہوگا اور کوئی دوائی بھی ایسا نہیں کرے گی تھکاوٹ نیند کے بغیر دور نہیں ہو سکتی اور خصوصاً رات کی نیند اور اگر نیند نہ آئے یا جیسے کہ سزائیں دیتے ہیں اور نیند نہیں کرنے دیتے ہیں وغیرہ کہ اگر کسی کو نیند نہ آئے اور کوئی نہ کرنے دے تو یہ شخص ختم ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا فوت ہو جائے گا کہ جو انسان کے وجود کے کھلیے تھکاوٹ سے ٹوٹتے ہیں یہ دوبارہ تعمیر ہوتے ہیں نیند کے ساتھ تو نیند انسان کی ضرورت ہے نیند کے بغیر دوسرے دن کے لیے یہ تازہ دم ہو کے کام کرنے کے لیے عبادت کے لحاظ سے سفر کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ نے نیند کو رات کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنایا ایک اور مقام پہ فرمایا وجا النا نو مکم سباتا وجا الباسا وجا الہارا نہاشا رات کو اڑا دیا تمہارے لیے رات آرام ہے بعض رات میں تو لکھے کہ جس کو رات کو نیند نہ آئے تو یہ ایڈ کرا کرے وجا النا نو مکم سباتا وجا الباسا یہ سورہ آخری پارہ ہے اور اس کا پہلا سورہ نبا آخری پارے کی پہلے صورت ہے اما النبا العظیم الزیم فی مختلف مختلف رات کو آرام کے لیے بنایا اگر انسان آرام نہیں کرے گا یا ہوگا نہیں اس کو بیمار ہو جائے گا خبر خسبانہ سورج کو دیکھو اور چاند کو یہ جہاں روشنی مہیا کرتے ہیں اشیاء کے پکانے کے لحاظ سے ان کے روشنی کا تعلق ہے مٹھاس کے لحاظ سے ان کی روشنی کا تعلق ہے ساتھ اس کے خوشبانہ اس میں حساب بھی ہوتا ہے اب سورج کی رہنے معین ہیں وہ کئی سال پہلے ہی ان کے وہ بنا دیے جاتے ہیں نقشے وغیرہ کے اگلا سال یوں آئے گا اس ٹائم میں فلاں ہوگا موسم ایسا ہوگا سورج کے جو لینے ہیں جس کو عیسوی نظام کہتے ہیں اور علیہ السلام کی طرف جو منسوخ کرتے ہیں لیکن چاند کا نظام جو ہے چاند کے ساتھ متعلق ہے تو اس کے دیکھنے سے ہے تو وہ تھوڑا سا دینے میں فرق آ سکتا ہے لیکن اس سے تمہارا حساب کا کام بھی ہوتا ہے کسی کو کہو ایک مہینے بعد میں آؤں گا ایک مہینے بعد پیسے دوں گا دوں گا فلان تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یوں مہینے بنائے یوں دن بنائے یوں ہفتے بنائے تاریخیں بنائیں تاکہ حساب کر سکو تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے اب کوئی چاہے چاند کو جلدی نکالنا کہ اس طرح بیس تاریخ کو نکال لیتے ہیں کوئی چاہے سورج کو اس طرح کرنا کہ یہ دن فلاں کر لیتے ہیں نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے شدہ نظام ہے اس سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے اور اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تمہاری خدمت کے لیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے راستہ حاصل کرو رہبری حاصل کرو سمندری اور خشکی کے سفر میں دور جاتے ہیں پرانے زمانے میں کہ لوگ جب قافلے روانہ ہوتے تھے تو جو ستارہ قطب ہے یا فلان ہے تو اس کے ذریعے سے یہ راستے حاصل کرتے ہیں کہ یہ شمال میں ہوتا ہے یہ جنوب میں ہوتا ہے اور ہمارا سفر جو ہے وہ شام کی طرف ہے تو فلانی سمت کے اوپر ہم نے جانا ہے بعض دفعہ قافلے گم ہو جاتے تھے بھول جاتے تھے اور سہراؤں کی طرف گئے نکل گئے پیدل سفر ہوتے تھے کوئی رہبر بھی نہیں تو وہ بھی رات کا تو انتظار کرتے ہیں کہ رات کو سو موسم صاف ہو جائے پھر ستاروں سے رہبری حاصل کریں گے کہ ہمارے علاقے سے قطب ستارہ فلاں طرف ہے فلانا ستارہ فلاں طرف ہے لہٰذا ہم اس سمت کو چلیں گے تو پھر ہم صحیح اپنی منزل کو پہنچ سکیں گے اس زمانے میں اپنے قافلوں کے ساتھ قافلے والے اپنے ساتھ یہ اس نظام کو سمجھنے والے ایک ماہر کو بھی ساتھ رکھتے تھے اس کو عربی زبان میں خرید کہتے ہیں خرید واللہ عالم ثواب بعض عرآ نے تو بعض وہ جانور لکھے ہیں کہ وہ ساتھ رکھتے ہیں اور وہ بھی وہ راستے کا پتہ کچھ اندازہ بتاتے تھے کس طرح تو ہر قافلے والے ایک شخص کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو راستہ جانتا ہوتا تھا یا بھول جائیں تو وہ ستاروں کی سمت کو صحیح سمجھتا تھا اور اس طرح کے طرف ہم چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر کیا تو اس وقت بھی ایک بندہ راستے کا ماہر بطور اجرت کے حاصل کیا تھا وہ راستہ بتا رہا تھا کیونکہ آپ کو حکم مشہور راستے سے ہٹ کر جانے کا تھا لیکن وہاں مشہور راستہ یا غیر مشہور راستہ وہ ایسا علاقہ ہے صحرائی ہے ہوائیں چلی تو وہ ڈھیر ادھر بن گئے وہ دوسرے دن ہوا چلی یہ والے ڈھیر اٹھ کے ادھر چلے گئے آدمی اپنے راستے کا کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ کوئی علامت رکھ لے گی یہ پہاڑی ہے یہ ریت کا ڈیٹا ہے اس لیے مشکل وہ راستہ مکہ اور مدینہ اور بھی ان تمام صحرائی علاقوں میں تو یہ سب اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے ستارے تمہارے لیے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستے حاصل کرو یہی بات سمندری سفر کا ہے کہ اس زمانے میں بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے سے کاروبار ہوتے تھے اور پھر بعض دفعہ ہواؤں کی وجہ سے وہ کشتیاں کنٹرول سے باہر ہو کر کسی ایسی سمت کی طرف چلی جاتی تھی کہ جو ان کا منزل مقصود نہیں ہوتا تھا اس طرف پھر وہ بھی وہ کشتیوں والے بھی اپنے صحیح منزل کی طرح راستہ حاصل کرنے کے لیے ستاروں کی سے مدد حاصل کرتے تھے اور خصوصاً اس میں کتب ستارہ ہے کتب وہ ان ولیوں کے جو درجے ہیں ان میں سے بھی ایک ولی اللہ ہے ایک پھر جو سالد ہے یہ فلاں ہے پھر غوث ہے پھر کتب ہے ابدال ہے نا کتب بھی ولایت کے ولی اس ولی کو کہتے ہیں کہ جو زیادہ چمکنے والا ہوتا ہے رہبر رہنما ہوتا ہے خود شریعت کا پابند ہوتا ہے دوسروں کو ادب کی روشنی دیتا ہے اس کو لقب قطب ہے وہ چکی جو پرانے زمانے میں لوگ پیستے تھے عورتیں یوں اس طریقے سے اور اس میں دانہ ڈالتے ہیں اس کے اندر ایک لوہے کا کیل ہوتا ہے لوہے کا اس کے اوپر اوپر والا بوٹ رکھتے ہیں اس لوہے کے کیل کو بھی عربی زبان میں قطب کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد وہ چکلا چلتا ہے تو ولی کے جو درجہ ہے قطب اس کے نیچے کئی غوث ہوتے ہیں اور کئی ہوتے ہیں جو اس کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ کہا تھا نا کہ آپ کے خلاف شامی لوگ باقی ہیں شامی تو آپ ان شامیوں کے خلاف بد دعا کر دیں جب اس زمانے میں فتن کا دور تھا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں نے خود سنی ہے کہ بہت سارے کتب اور ولی وہ سر زمین شام کے ہوں گے تو اس لیے میں شامیوں کے خلاف بدعا نہیں کرتا ہوں کتب ولایت کا وہ درجہ ہے کہ اس کے ماتحت کئی ولی کئی ہوش چکر لگا رہے ہوتے ہیں اس سے رہبری حاصل کر کے مزید اپنے مقتدیوں کو مریدوں کو اپنے ساتھ متعلقین کو دیتے ہیں تو وہ قطب ستارہ ہے اس کے ارد گرد ستارے گھومتے ہیں اس سے پھر رہبری حاصل کی جاتی ہے آج کل جو متنتیسی نظام کے جو آلے تیار کیے گئے اس میں بھی قطب نما کرتے ہیں قطب نما کا مطلب یہ کہ ایک لوگ تمام مسئلے شمار جو یہ وہ ہیں جو سوئی کے ارد گرد رہتے ہیں گھومتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ستارے تمہاری خدمت کے لیے ہیں ایک تو رات کو آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت نظر آتا ہے قرآن مجید نے دوسرے مقام کو فرمایا ہے کہ ہم نے دیکھے دیکھتے نہیں ہو کس طریقے سے آسمان کو بنایا اور اس کو سنا کہ ہم نے آسمان بنایا برجوں والا وزین نا لن اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے بڑا خوبصورت بنایا ہے بہت چمکدار ہیں اور وہ جو اللہ نے بلب لگائے وہاں پر چمکنے والے چراغ لگائے ہیں ان کی نہ کوئی بجلی کا بل آتا ہے نہ ان کا کوئی ٹیکس ہوتا ہے نہ وہ بلب فیوز ہوتے ہیں وہ خالص اللہ کی قدرت سے چل رہے ہیں یہ ہمارا مصنوعی نظام نہیں ہے میں تو کہتا ہوں دوستو کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ شکر یہ جو اللہ نے ہوا چلائی ہے نا یہ بادشاہ کے واسطے سے ہمیں نہیں ملتی ورنہ اس کا بھی لان سے لیتے اور اس کے اوپر بھی پھر ٹیکس ہوتا یہ سب محنتیں اللہ کی ہیں ان کے واسطے سے ملی تو اتنی مہنگی کر دی تو وہ محنت وہ محنت محنت نہیں رہی ہر شخص اس کو عذاب اور مصیبت سمجھنے لگ گیا اللہ کی جو محنتیں ہیں دیکھو بغیر کسی ٹیکس کے کے اجرت اللہ پاک اپنی مخلوق کو مہیا کر رہا ہے یہ سب وہ نعمتیں ہیں سب وہ اللہ کی قدرتیں ہیں جس سے غور کرنے والے کو اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے وہ اللہ جی جال پھر ظلمات والبحر وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خدمت کے لیے ستارہ کو بنایا اس کے ذریعے سے تم راستے حاصل کرتے ہو جب بھول جاتے ہو تھا سمندروں میں تھا خوش کیوں میں ہم کھول کھول کر اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں سمجھاتے ہیں تاکہ جاننے والی قوم جان سکے مزید اللہ نے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا فرمایا وہ اللہ جی من نفس واحدہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ آلیہ سے پھر کائنات کو پھیلایا مستقرتا وہ انسان کی عارضی آرام گاہ کو بھی جانتا ہے اور اس میں اس کو کیا دینا ہے کتنا رکھنا ہے کیسے بنانا ہے وہ مستعدہ اور اللہ تعالیٰ انسان کی اس آرام گاہ کو جس میں امانت چند سال کے لیے رہنا ہے اس نے وہ بھی ٹائم کو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے مستقر سے وسرین نے تفسیر لی ہے شکم مادر سے کہ وہ عارضی آرام گاہ ہے مستودع یہ دنیا بھی عارضی آرام گاہ ہے اس میں امانتاً انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اتنے سال اس نے رہنا ہے پھر اصل اس کی منزل جنت یا جہنم ہے بعض لوگ قبروں کے پتا سا لگاتے ہیں نا تو اس کے اوپر لکھتے ہیں آخری آرام دہ فلانا بن فلان اور اس تاریخ کو فوت ہو گیا یہ اوپر والا جملہ میں سوچتا رہتا ہوں قبر عالم برسک ہے یہ آخری آرام دہ نہیں ہے آخری آرام دہ جنت ہے یا جہنم ہے یہ بھی عارضی ہے مستقر دوسری تفصیل عارضی آرام گاہ کو بھی اللہ جانتا ہے اور وہ عارضی آرام کہ, کہ کہاں پر اس کی قبر بنے گی کہاں سے اس کی مٹی دی گئی تھی منہا خلطنا کو فیح نویدوں کو منہا مفر جو کو نغرا مستعودہ اور پھر میدان حشر میں کیا حساب و کتاب اور اصل کس مقام کی طرف اس نے جانا ہے تب فصل دل کو بھی ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو سمجھنا چاہے تو اللہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خزرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من تلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى اذا وينعي ضرو الاثمر فیزاد قوم قومی نور صد اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کے سبزیوں کو اگایا فخر جنامن من و خزرن پھر ہم نے اسی سے ان چیزوں کو سرسبز کر دیا نخر جو من و حبم متراکبہ پھر ہم ان سے تہ بتہ دانوں والی چیزیں نکالتے ہیں اسی میں سے کھجور بھی ہے کہ جس کے خوشے خوب بھرے ہوئے جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ جنات من آناب اور باغات ہیں انگوروں کے سیتون کے اناروں کے اور دیگر مشتبہ وغیرہ متشابہ ملتے جلتے بھی ہیں کچھ نہیں بھی ملتے آپ دیکھا کرو ان پھلوں کو کیسے پکتے ہیں جب پک رہے ہوں اور جب بڑے ہو رہے ہوں بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرانے کے لیے قدرت کی نشانیوں کو بتا رہے ہیں کہ ان میں غور و فکر کرو تو بھی انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے معبود کو خالق کو پہچان سکتا ہے علوم آسمانیہ آسان بھی بہت ہیں درمیانہ درجے کا مشکل بھی ہیں اور ان کی بعض مباحث بہت باریک بھی ہیں اور بہت گہرائی میں وہ علوم جاتے ہیں ہر طرح کے اذہان ہیں کچھ پڑھنے والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا وہ باریک علوم میں غور و فکر کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں تدقیق کر رہے ہیں کچھ درمیانے درجے کے ہیں جو ضروری پڑھ لیا کچھ نہ بھی پڑھ سکے ہوں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا راستہ بتایا ہے سکھایا ہے کہ دیکھو آپ اپنے کھانے پینے میں غور و فکر کر لو تو اس میں بھی اللہ سمجھ میں آ جائے گا اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی آج کے سبق میں پانی ہوا فروٹ وغیرہ اس سے متعلق بات ہے فرمایا وہ اللہ وہ ہے جو ہمارا معبود ہے جو اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا اور کرتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے کھیتیوں کو اگاتے ہیں پھر ہم ان کو سر سبز بناتے ہیں پھر اس سے تہ بتہ پوشے سٹے دانے ہر مختلف چیزیں جس طرح اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ غلہ مہیا کرتی ہے پھل مہیا کرتی ہے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وجالنا ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار وہ پانی کے ساتھ ہے خواہ انسان ہے خا جانور ہیں خواہ تمام نباتات ہیں غلات ہیں سرسبزیں جو کچھ بھی ہے سب اور پانی کا تعلق وہ اللہ پاک آسمانوں سے پانی نازل کرتے ہیں پھر وہ پانی جب نازل ہوتا ہے کوئی زمین کے اندر چلا جاتا ہے کوئی زمین کے اوپر بیت کی شکل میں حوض کی شکل میں اس طرح کی ترتیب میں اوپر رہ جاتا ہے جو زمین میں جاتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتا انسان اس سے کنویں وغیرہ نکالتے ہیں آج کل کے اصطلاح میں ٹور لگاتے ہیں یہ سارا انضرہ آسمانوں سے یہ پانی آتا ہے اور اس کے ساتھ انسان کی حیات کا بھی تعلق ہے اور تمام دیگر چیزوں کا بھی نباتات غلات اناج کا رزق کا دکھایا جاتا ہے اور دیگر تمام چیزوں کا اسی کے ساتھ تعلق ہے اور یہ پانی جو آسمان سے آتا ہے اتنا اس میں حیات کا مادہ ہے کہ وہ بہت جلدی چیز کو سر سبز و شاداب بنا دیتا ہے بجائے اس مقابلے میں اس پانی کے جو مستعمل ہو رہا ہے ہر روز استعمال ہو رہا ہے اس میں اتنا حیات نہیں ہوتی جتنا تازہ پانی اور پھر وہ پاک پانی ہوتا ہے صاف ستھرا پانی ہوتا ہے سب دار و مدار زندگی کا انسان کا وہ پانی کے ساتھ ہے انسان کے وجود میں بھی پانی کا ہی نظام ہے آپ حضرات بہتر جانتے ہو جو خون سپلائی جسم میں ہو رہا ہے وہ بھی اسی فیصد پانی ہوتا ہے کچھ اس میں دوسرے سیل ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ مل جل کر ہو رہے ہیں اور اللہ کا عجیب نظام ہے کہ جو دل سپلائی کرتا ہے اور وجود میں خون اور پانی گردش کرتا ہے تو جسم کا ہر حصہ اس کو جو وٹامن چاہیے ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے باقی ہڈیوں کو کچھ چاہیے فلانے کو کیلشیم چاہیے فلانے کو یہ چاہیے یہ اس سپلائی اور اس خون میں وہ ساری چیزیں موجود اور ادھر پیچھے سے میدا خون کو تیار بھی کر رہا ہے یہ وجہ اللہ من اللہ انسان کی زندگی کا دار و بدار بھی پانی کے اوپر ہے اور پانی ہی وجود سے جب نکل جاتا ہے تو پھر موت ہو جاتی ہے پانی نہ ملے تب بھی یہ بات ہم گرم نہ سما یہی نبات کا تعلق ہے اخرج آب ہی نبات اب الرشی ہم اس پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو اگاتے ہیں اور پھر اسی پانی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ انسان کو اپنی علوم میں آسمانی کو سیکھنے سکھانے سے متعلق بھی مثال دی ہے کہ پانی برستا ہے زمین صلاحیت والی ہوتی ہے زرخیز ہوتی ہے اس میں اچھی چیز ہوتی ہے جو زمین کے زرخیز نہیں ہے بنجر قسم کی ہوتی ہے اس میں اور چیزیں ہوتی ہیں تو یہی مثال علوم آسمانی کے نزول کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل ہوا قرآن حدیث کی صورت میں شریعت کی شکل میں وہ ان کے بیان کرنے میں فرق نہیں ہے کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا جیسے زمین زرخیز وہ پھول اگا رہی ہے شیخ سادی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں نا کہ باران لتا خطرہ تبش خلاف لے در لا در در باغ رہے شور بوم خس اللہ کی رحمت کے برسنے میں فرق نہیں ہے وہ تو ہر زمین کے اوپر برابر برس رہی ہے زمین کی کوالٹی میں فرق ہے کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے طلب صادق ہے اس میں اور ادب و احترام ہے دین کی طرف اللہ کی طرف آنے کی اس میں صلاحیت ہے ہمت ہے شوق ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور جو ہر درم جیسے زمین بن جائے تو کے بجائے پھر وہ کانٹے اور ویسے وہ مزار ہو جاتا ہے نکلتے ہیں فرمایا کہ نبات ہم اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی چیزیں اگاتے ہیں فاخرجنا منه ہو پھر ہم نکالتے ہیں اس سے بناتے ہیں ان کو نکلے ہیں سب سبز بناتے ہیں پہلے پھر تھوڑے تھوڑے پہلے بہت نرم ہوتے ہیں پودے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں رنگ بدلتا جا رہا ہے جب پکنے کے قریب آئے ہیں تو اور رنگ ہو گئے آپ ان پودوں میں دیکھیں وہ خصوصاً بندا کہ اس سخت سردی کے زمانے میں وہ اسی طرح اس پر کوئی ہیٹر یا کیا ہو کوئی گلاب یا ہو پلان کچھ بھی نہیں ہے یہی تو وجہ ہے اس کے اندر طاقت زیادہ ہے کہ اتنے زیادہ وہ اپنے اوپر سخت سردی کو برداشت کر کے ابھی تو وہ چھوٹی چھوٹی ہے سخت سردی ہے پھر اس کے بعد یہ بارش ہوگی تھوڑی بڑی ہوگی اور جیسے اب کتنی نرم و نازک ہے اور جب پکنے کے قریب ہے تو بالکل اس کا برعکس رنگ ہو جاتا ہے حضرت نقر جو میرا حبم مترا کے بعد پہلے یہ چھوٹے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سر سب شاداب بناتے ہیں پھر ہم جب پکنے کے قریب بنا دیتے ہیں پھر اس میں دانے تہ بتہ لگتے ہیں کتنی سٹنگ کے ساتھ دانے ہوتے ہیں آپ غور کریں ایسے اور اس کو اپنے اندر بچانے کی ان میں صلاحیت کیسی ہے یوں یوں یوں ہر چیز کا الگ نظام ہے اور کس طرح وہ چھلیاں دیکھیں سٹے باجرے کے دیکھیں جوار نظام کوئی بھی کسی میں ہر چیز میں اللہ کی معرفت کا پیغام ہے کہ وہ دانے کے ساتھ دانا جوڑ جوڑ جوڑ کر کون لگا رہا ہے کیسے اس کو پکا رہا ہے کیسے اونچے ہو رہے ہیں پھر پک جاتے ہیں پھر ان کا نظام یہی بات جس یوسف نے کہہ رہے تھے یوسف علیہ السلام نے جو ان کو مشورہ دیا تھا کہ سٹوں کے اندر ہی دانوں کو رکھنا ہے تو یہ کئی سال تک خراب نہیں ہوں گے یعنی ہمارا محفوظ کرنے کا حفاظت والا جو سٹور کا نظام ہے یہ ناقص ہے اتنی دوائیاں ڈالو اتنا پلان کرو اس طرح کی ہوا کا اخراج اس طرح آمد پھر بھی گندم خراب ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا حفاظتی نظام اگر اس کے اندر وہ دانے رہ جائیں اپنے ہی ان کوشوں میں سٹوں میں تو کئی سال تک پڑے رہیں تو وہ خراب نہیں ہوتے نہ ان کو کیڑا لگتا ہے تو فرمایا کہ نفر جو نے حد بند ہوتا کے ہم پھر ان میں سے نکالتے ہیں سٹے اور کوشے وہ تہ بتہ ہوتے ہیں کس طرح جڑی ہوتی تو کوئی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتا قرآن حدیث ترجمہ نہیں کر سکتا ذہن کمزور ہے علم حاصل نہیں کر سکتا وقت نہیں ہے تو ان غلبات کے اندر ہی غور و فکر کرے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا وہ نقل رہا تم ران دانیہ پھر کھجور میں غور کرو کہ اس کے شاخیں کیسی جھکی ہوئی پھر اس میں جب گچھے لگتے ہیں پھل کھجور کا شروع ہوتا ہے پھر وہ جھکنا شروع ہو جاتے ہیں اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھجور مبارک درخت ہے اور وہ گھر بھی بابرکت ہے جس میں کھجور کا درخت ہو اس کے ساتھ قرآن مجید میں نسل و طیبتن تیے طیبتن اصل وہاں صابر وہ ہوا سما میں بارے کے آخر میں کلمہ طیبہ کی مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ درخت کے ساتھ دی ہے اور پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے خجر کے درم کے ساتھ ایمان والے کی بہت مناسبت ہے کہ اس کے اوافظ فسما اونچا ہوتا ہے انسان کے اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں اور جڑ اس کی مضبوط ہوتی ہے ایمان والا جس کا ایمان سچا ہو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے ہر طرح کے لوگ کفر شرک جو بھی کوئی کوشش کرتا رہے ایمان والے کے دل سے ایمان کوئی نہیں خارج کر سکتا نکال نہیں سکتا ایمان والا موت کو قبول کر لیتا ہے لیکن ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اس درخت کے اوپر ایک تو بعض بلند اونچے ہوتے ہیں آج کل نئے بیج آ گئے اور چھوٹے درخت والے بھی کھجور ہو گئی سخت ہواؤں اور طوفان ہو یہ تو گرم علاقے میں ہوتا ہے گرم علاقے میں ہوائیں اور وہ طوفان بھی بہت آتے ہیں لیکن یہ مضبوط کھڑا رہتا ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں ایمان والے کے ساتھ تشویدی ہے کہ صحیح ایمان والا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مخالف ہوائیں ایمان کی جتنی بھی چلتی رہے یہ مقابلے میں ایمان والا ایک بلے کیوں نہ ہو وہ کھڑا رہتا ہے اس کو کوئی مخالف اسلام ہوائیں اس کو ایمان سے دور نہیں کر سکتی علماء تحقیق نے عجیب بات لکھی ہے کہ اس درخت کی مثال اسلام کے ساتھ کہ جو مضبوط ہوتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے امال صالحہ اور بلندی کی طرف جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کا پھل ہمیشہ کھایا جاتا ہے بغیر سپور کے لیے یہ رکھی جاتے ہیں ہمارے فکیروں کے ساتھ تو یہ جاتی بہت کرتے ہیں بہت جلدی اتارنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بچیوں میں دباتے ہیں پھر اس طرح کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے خراب ہونے کی طرف چلی جاتی ہیں پورا سال کھایا جاتا ہے وغیرہ لیکن مزید یہ بات کہ اگر سیلاب اتنا زیادہ آ جائے کہ اس کا سر ڈوب جائے کھجور کے درخت سارا ڈوب جائے تو یہ خشک ہو جاتا ہے اور درخت خشک نہیں ہوتے ہیں اگر پانی چلا بھی جائے یہ خشک ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ اس کی مثال ہے نا انسان بھی سارا جب ڈوب جائے گا تو یہ فوت ہو جاتا ہے اور دوسرے درختوں کی چھانٹی کریں کہ کاٹ بھی دیں تو وہ موسم آنے کے بعد پھر دوبارہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی اگر اوپر سے سر کاٹ دیا جائے تو یہ خشک ہو جاتا ہے جیسے انسان کا سر کاٹ دیا تو ختم ہو گیا اس کے ساتھ مثال دو میرا نقل میں نکل گیا دانیا کتنی بلندی کے اوپر کتنے بھاری بھاری کوشے لے کے انسان کی خدمت کے لیے وہ منتظر کھڑے ہیں وہ درخت پک گیا وہ جھک جاتا ہے وہ جب کمال ہوتا ہے تو آج سی آتی ہے نا جب کچھ لوگوں کو انگریز درخت ہے درخت ہم کراچی پڑھتے تھے تو پپیتے کے درخت بہت زیادہ کیا ہے اس کے وہ ناریل کے تو ایک اور درخت بھی ناریل کی طرح بڑا خوبصورت ہے پھل نہیں ہے اس کے اوپر اس کا نام کراچی والوں نے رکھا ہوا ہے انگریز درخت بھائی اس کا انگریز کیوں نام رکھا ہے اس لیے رکھا ہے انگریز بھی ظاہری طور پر خوبصورت ہے اور اس کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے اس کا نام بھی انگریز تو یہ اللہ کا نظام دے میں بتا رہا ہوں جو درخت بھی پھلاوا ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے یعنی جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو عرضی ہوتی ہے کچھ نہ ہو تو انگریز کی طرح آکڑا ہوا رہتا ہے پھل وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں ہے مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجیب سمجھانے کے لیے وہ مثالیں عجیب دیتے ہیں سر عارف آدمی کو مثالیں بھی القاع ہوتی ہیں فرمایا کہ جس کے پاس ایمان و عمل کی دولت ہوتی ہے تو اس کے اوپر واریں بھی ہوتی ہیں پتھر بھی آتے ہیں گلے بھی آتے ہیں تانے بھی ہوتے ہیں اور اس پر کام ہے انبیاء کی سنت پر عمل کرنا صبر و تحمل اس کا علاج ہے اور اسی سے ایمانی اور کی پونجی باقی رہتی ہے جیسے درخت پھلاور ہوتا ہے ہے جھکتا اسی کو کو لوگ پتھر مارتے ہیں وہ جو ہوا کرا اس کسی نے کیا پتھر مارا وہ وہاں سے کیا ملے گا پتھر دوبارہ واپس آئے گا پتھر جہاں کوئی پھل ول ہوگا وہاں ہی کوئی مارے گا جہاں کوئی ایمان عمل صالح ہوگا تو وہاں ہی کوئی تانے بنے صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مرتبہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے کیا کہ عجیب عجیب باتوں کا سامنا ہونے کے علاوہ دل میں خود عجیب عجیب خیال آتے ہیں کہ جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسے شیطان کا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان ہونے کی علامت ہے وہیں پر حملہ شیطان کا ہوتا ہے جہاں کوئی چیز ہو جہاں سارے اسی کے ہو چکے ہیں وہاں اس نے محنت کیا کرنی ہے وہ تو بنا بنا کر اپنے اپنی جماعت بنا بنا کر ادھر سائڈ میں کرتا جا رہا ہے نا کہ یہ تو ہے اب دوسروں کے اوپر جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں گندے وسوسے سے بھی آتے ہیں خیالات آتے ہیں بس ان کے مطابق چلنا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے فرمایا من من قنوان دانیہ کے کھجور ہے اس کے آپ دیکھو کیسے میں وجات ہیں وہ جنات من اناب اور پھر انگور ہے کہ کیسے اس کو اور یہ نازک پھل بھی ہے بہت زیادہ مقوی بھی ہے مفید بھی ہے لیکن تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوتا ہے پھر روانہ ہو جاتا ہے بعض لوگ اس سے غلط چیزیں بنا لیتے ہیں باقی انشاءاللہ کل بات کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما اماں صدق الله اللہ اور بنایا لوگوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شرکا جبکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور لوگوں نے اللہ کے لیے <clears throat> بیٹے منسوخ کیے بیٹیاں منسوخ کی بغیر علم کے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے بلند و بالا ہے تمام ان باتوں سے جو یہ منصوب اللہ کی طرف کرتے رہتے ہیں بات ہو رہی تھی کل کے سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کی کہ لوگ اس میں غور کریں اور مجھے سمجھ لیں پہچان لیں بات ہو رہی ہو رہی تھی وہ جنات آناب کہ کھجور کے درخت لگائے ان پر پھر میرے جات کھجوروں کی شکل میں لگائے اور وہ سال بھر کھائی جاتی ہیں اور مزید باغات ہیں انگوروں کے من منا انگور <clears throat> بہت طاقت والی چیز ہے اور ایک مناسب موسم میں آتا ہے ہر طرح مفید ہے لیکن لوگ اس سے گندی چیزیں بنا کے استعمال کرتے ہیں جو ممنوع ہے زیتون اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذا اور خوراک کے لیے زیتون کو پیدا کیا زیتون مبارک درخت ہے قرآن مجید نے اس کی قسمیں بھی کھائی وطین و زیتون وطور سینین قسم ہے انجیر کی انجیر بھی جنت میلہ ہے اور زیتون کی زیتون درخت اس کی ہر چیز کارآمد ہے اس کے کچا پھل بھی پکا پھل بھی اس کی گٹھلیاں اس کی لکڑ اس کے پتے اس کی جڑ زیتون کے درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کو دعا ہے یہ جنتی پھل ہے میوجات ہے اور دیکھو آج کل کے لحاظ سے کسی کا کسٹرول زیادہ ہو فلاں فلان ہو تو زیتون کا تیل اس کے لیے انتہائی مفید ہے باوجود گرم ہونے کے طاقت ہونے کے طاقت والا ہونے کے پھر بھی وہ دل کے مریض کے لیے مفید ہے کہ اس میں کسٹرول نہیں ہوتا اللہ کی نعمت ہے یہ اور اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں مختلف پھل یہاں تو چند گنوائے سورہ واقعہ میں گنوائے کسی اور مقام پہ گنوائے کہ انسان ان میں غور و فکر کرے دیکھو ان کے اندر کیسے ذائقہ ہے کیسا ان کا زہری وجن بنایا ہے وہ زہری اعتبار سے بھی پھل کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں پھر ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہیں فائدے کے اعتبار سے مختلف ہیں اللہ کا عجیب نظام ہے کہ انسان کے صحت کو معتدل رکھنے کے لیے آپ غور کریں کہ سخت گرمیوں میں ٹھنڈی چیزیں مفید ہیں گرمی کو دور کرنے کے لیے تو سخت گرم چیز آم کو پیدا کیا ہے کہ ضرور انسان کھائے اس کو لذیذ بھی بنایا تاکہ زیادہ سرد چیزیں استعمال کر کر کے گرمیوں میں اس کا مزاج سرد نہ بن جائے اس کو معتدل رکھنے کے لیے اس موسم میں انتہائی گرم پھل پیدا کیا اور سخت سردیوں میں یہ مالٹا ہاں کوئی بھی قسم ہو فروٹر ہو مالٹا ہو کن ہو سنترا سب ایک ہی چیز ہے ان میں جو وہ قدر مشترک چیز ہے وہ ٹھنڈا پان اور مفید اور طاقت والا ہونا ٹھنڈا ہے انتہائی اور سخت سردیوں میں پیدا کریں گے لوگ سردیوں میں اکثر گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ایک بڑا باذائقہ پھل سب ٹھنڈا سردیوں میں پیدا کر دیا کہ ضرور استعمال کریں گے مزاج معتدل رہے گا اور ایسا پھل ہے کہ کسی مریض یا اس میں جو مٹھاس ہے کہ شوگر والا نہ اس کی وہ وہ مٹھاس جدا ہے جو شوگر کے لیے مضر ہے ہے وہ اس میں نہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں جتنی بھی قسمیں ہیں اس کی مالتے کے لحاظ سے یہ اللہ کا نظام ہے غور و فکر کرے انسان تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت معرفت سمجھ میں آئے گی فرمایا رحمان اور دیکھو اور پھل اللہ پاک نے تمہارے لیے بھیجے انار اور اناج کی حیت غذائیں جدا کر دی پھر اس کو توڑ کر دیکھو کیسے کیسے اس کے الگ الگ وہ مند بنائے اس میں پھر ایک ایک کو توڑا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور بہت مفید ہے دماغ کام دماغی کام کرنے والوں کے لیے انتہائی زیادہ مفید ہے یہ کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے تعلیم المطالم اس نے سب فروٹوں کو سب غذاؤں کو سب چیزوں کو ذکر کیا ہے اس میں مچھلی کا زیادہ زیادہ مچھلی کی تعریف کی ہے اور انار کی انار وہ والا جو میٹھا بنا ترش شو کہ یہ دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے اور جگر کے لیے کہ جس کا خون مطلب گرم ہے جگر کام نہیں کرتا ہے میدا صحیح نہیں خون نہیں بنا رہا جگر تو انار اس کے لیے انتہائی مفید ہے اور انار بھی وہ والا کہ جو میٹھے ہونے کے ساتھ تھوڑا ترش ہو جس کو کندھاری انار کہتے ہیں جب مغلیہ خاندان کا زمانہ تھا لمبی تاریخ ہے تو احمد شاہ ابدالی ایک انہی بادشاہوں میں گزرا ہے افغانستان یہ سارے بادشاہ ہیں افغانستان کے یہ اس لیے تو سارے ڈر رہے ہیں نا افغانیوں سے یہ جتنی تاریخ اوپر سے آپ پڑھیں نا بڑے بڑے بادشاہ اور کیا شاہ سور ہو فلاں فلاں یہ سب ہیں ادھر کے احمد شاہ ابدالی کی جب حکومت ان سے چلتی نہیں تھی مغلی والوں سے تو اس نے کچھ ترتیب کر کے کچھ کنٹرول کر لیا تھا جیسے شہنشاہ ایران سے حکومت نہیں چل رہی تھی نا تو اس وقت بھٹو صاحب سے درخواست کی تھی کہ ہمیں کو بندے پھر یہاں سے وفد کوئی گئے بھی تھے شہنشاہ ایران کی فوج کو سمجھانے کے لیے کہ آپ ذرا خیال کرو آپ کا بادشاہ ہے لیکن جب آ جائے نظام کو پھر کون سمجھ سکتا ہے وغیرہ بہرحال احمد شاہ عبدالی اصل افغانی ہے وہ مغلیوں سے جب حالات باہر نکل گئے تو اس کو بلایا تھا بہرحال اس نے کنٹرول سنبھال لیا دہلی میں اس کو رہائش دی تو اس نے اپنے خادم کو کہا کہ کندھاری انار لاؤ تو اس نے کہا جی اگر تو کندھاری انار میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آ گیا ہوں کوئی کندھاری انار نہیں ویسے اگر کوئی انار ہوتے ہیں تو اس نے کہا یہ کیا حکومت کریں گے اور اس شہر میں ہم نے کیا رہنا ہے چھوڑ وہ دہلی کو چھوڑ کر واپس آ گیا تھا افغانستان میں کہ ادھر کندھاری انار ہی نہیں ملتا اللہ کی نعمت ہے جگر کے لیے مفید ہے دماغ کے لیے مفید ہے آپ لوگ سارے دماغی کام کرتے ہو انار کا آج کل موسم ہے استعمال کرو ورحمان مشتبہ ہوں محی المت اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتے ہیں دیکھو بہت سارے پھل ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور نہیں بھی ملتے ہر طرح کے وداعت اور پھل ہیں اور ایک پر کناک نہیں دیکھو روٹی پر بھی تو کناک ہو سکتی ہے اور گزارا ہو سکتا ہے زندگی گزر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے پھل بھیجے اور ایک ذائقے کے نہیں ایک مزاج کے نہیں ایک تاثیر کی نہیں ہر طرح کے رنگ کے ہر طرح کے ذائقے کے ہر طرح کی تاثیر کے ایک آپ پھل کے اوپر اللہ رب العزت نے کناب نہیں کی با پھل دیے اور اس پر زمین کو دور نواز ہے ہر طرح کے آپ دیگر ملکوں کے باہر سبز منڈیوں میں جاؤ دو تین چیزیں سبز منڈی میں ملتی ہیں اور اتنی بڑی بڑی خوبصورت صاف ستھری سبز منڈیاں ہیں اور کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی یہاں کا آپ کو کوئی پھل یاد آئے کہ آپ کھانا چاہتے ہیں گڈوری تک نہیں ملتی اور کیا ملے گا یہ اللہ پاک ادھر سبزی منڈی میں جائے غور و فکر کریں ہر طرح کی وہ تمام چیزیں جو بھر رہی ہیں گودام ہو سب کو ڈھیر لگے ہیں تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے کہ اللہ رب العزت نے یہ کس کے لیے بھیجے ہیں کہاں بنے ہیں کہاں پیدا ہوئے کہاں سے گاڑیاں اٹھائے کدھر اسلام آباد والوں کی خدمت کے لیے سبزی منڈی کو سبزیوں سے پھلوں سے ہر چیز سے بھر دیا تو ایک پر بناٹ نہیں ہر طرح کے مختلف میوے مختلف اناج ہے اور مختلف سبزیاں اور مختلف پھل اسی طریقے سے خوش فروغ بھی اذا اللہ کو سمجھنے کے لیے باہر سیر کے لیے نکلو ان کھیتوں کو دیکھو ان باغوں کو دیکھو ان میں پھل کیسے پک رہے ہیں کون سے یہاں نیچے الیکٹرانک مشین لگی ہوئی ہے کہ وہ سبزے کو پیلا بنا رہی ہے اس کے وجود کو پورا کر رہی ہے اب وہ کچا ہے ہفتے کے بعد وہ پکا ہے اس کے نیچے کون سی مشینری لگی ہوئی ہے جو ان کو بتا رہی ہے ابھی تو وہ چند دن پہلے سر سبز تھے چھوٹے چھوٹے تھے اور آج بڑے بڑے ہو گئے اور پیلے کوئی ہر کسی کے پکنے کا انداز مختلف ہے وہ مالی جانتے ہیں یہ مالٹا پکا ہے یہ آم پکا ہے یہ نہیں ان ضرور ملا سمر ہی اعزاز مرا آپ دیکھو یہ کیسے پک رہے ہیں کیسے اپنے وجود کو پہنچ رہے ہیں اور کون سی مشینری کون سی طاقت کون سی قوت کون سا اس کے اندر وہ ذریعہ ہے جس سے یہ ہو رہا ہے جب اس میں غور کرو گے یہ کیسے پک رہے ہیں تو ضرور میں سمجھ میں آؤں گا کہ اللہ رب العزت ان کو پکا رہا ہے اور کوئی نہیں بعض پانی بھی لگتا ہے کھادو بھی لگتی ہیں مالی بھی پورا انتظام کرتا ہے زہری اسلام سارے ہوتے ہیں اور پھل نہیں ہوا تو پھر کیا سمجھ اگر یہ زہری اسلام ہی پھل محل کرنے والے تھے تو پوری محنت کی گئی اس باغ نے پھل کیوں نہیں دیا اس سے اللہ پاک کی قدرت سمجھ میں آتی وہی خالد ہے وہی رازق ہے اور ہر طرح کے میرے کو حلال کیا آپ دیکھیں حرمت اور ہلت کے پہلوؤں کو حرمت اور ہلت کی تمام اشیاء کو تو اکثر چیزیں حلال ہیں تھوڑی سی ایک آدھ چیز کو حرام کرا دیا اور وہ اس کا امتحان بھی ہے مزید اس کے لیے مزر بھی ہے مزید اس کے لیے مزر ہے آپ دیکھو نا انسان ہے یا وہ ہوا ہے وغیرہ اس کے لیے مفید ہے پھر مضر چیز بھی اندر چلی جاتی ہے کھانا اندر جا کر کیا بنتا ہے گل سڑی جاتا ہے نا پھر سارا وہ الگ نظام حضر ہو کر صاحب والے نے جو ایک نظامی میں فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں سارے میں کے طبقات کو الگ الگ بیان کیا پہلے کیا میدا کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر پانی کیسے جدا پھر خون کیسے پھر وہ تولیا کیسے چوستا ہے وغیرہ تو اس میں اللہ کا نظام تو وہ موسمی اعتبار سے کوئی مضر چیزیں اندر چلی جاتی ہیں مفید بھی ہوا اندر جاتی ہے اور یہ آ جا رہی ہے آ جا رہی ہے یہ گیس نظام اندر اور جو ناموافق چیزیں ہیں وہ خارج ہوتی ہیں اچھی چیز اچھی آب و ہوا کہتے ہیں نا اچھے علاقے میں جانا چاہیے کہ آب و ہوا مفید باقی تن مفید ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وقت ایک وقت میں سانس جو لیتا انسان وہ کتنی دفعہ اندر باہر آ کر انسان کے سسٹم کو وہ فلٹر کرتا رہا ہے تو دیکھو انسان کو چیز کوئی کھاتا ہے اندر خراب ہو جاتی ہے وہ وہ خراب اللہ کے امر سے ہو رہی ہے لیکن باہر اگر ہماری سستی سے وہ چیز خراب ہو گئی سڑ گئی روٹی سڑ گئی سالن سڑ گیا خراب ہو گیا اس کو کھانا جائز نہیں ہے وہ مضر ہے آپ کی صحت کے لیے سڑی ہوئی چیز گلی ہوئی چیز یہ ناجائز ہے منع ہے اس کو کھانا کیوں اس سے وہ مضر گیس اندر جا کر بنتی ہے کہ جس سے انسان کے لیے تکلیف کا وہ سبب بنتی ہے اب بات ہی تو گلی چڑی ہوئی ہے وہ باہر کی ہواؤں سے گندی گیس سے وہ گلی سڑی اندر جا کر انسان کو خراب کرے گی اس لیے اس کو شریعت نے مکرو بنا دے دیا کیا وہ گلی سڑی گندی چیز نہ کھائیں اور خود اندر گلی سڑتی ہے تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے وہ سسٹم ہضم ہے اس سے وہ مفید چیز جدا ہو رہی گندی چیز الگ ہو رہی ہے تو فرمایا اس میں غور و فکر کرو ان نفیزات قومی ہو بلا شبہ اس کے اندر نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو مانتی ہے اللہ کو ماننا چاہتی ہے تو ان چیزوں سے بھی اللہ سمجھ میں آ جائے گا لیکن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اکثر لوگوں نے اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا الجن انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے کسی نے انسانوں کو اللہ کا شریک بنایا کسی نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا کہ یہ بڑی طاقت والی چیزیں کسی نے ستاروں کو سورج کو یہ ساری کا یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے ان کو پیدا کیا انسان کا سر جھکانے کے لیے اللہ نے اپنا گھر مہیا کیا یہ تو مخلوق ہے جیسے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ایسے سورج چاند ستاروں کو بھی پیدا کیا ایسے فکیروں کو بھی پیدا کیا ہی جنت کو بھی پیدا کیا یہ مخلوق تو مخلوق مخلوق کے کیوں سر جھکائے اللہ نے سر جھکانے کے لیے مشکل کشا حاجت روا معبود حقیقی اللہ رب العزت ہے لوگوں نے اتنی نعمتیں استعمال کر کے انصاف نہیں کیا اور بنانے لگے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک وغیرہ وغیرہ چیزوں کو اللہ حالانکہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا یہ سب محتاج ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں وہ فرق و بنا پھر بے گئی اور اس سے زیادہ اور کیا ذاتی تھی کہ اللہ کے لیے بیٹے منسوخ کرنے لگے گی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہودی نے کہا زہر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور مشرقی نے مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یوں بغیر علم کے باتیں منسوخ کرنے لگے قرآن مجید نے کہا تقاد السماوات یتخطرن من وتنشق الارض وتکل الجبال غطا کہ سب سے زیادہ ناراض اللہ پاک اس بات شرک سے ہوتے ہیں اور شرک میں اس جملے سے اور زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف انسان اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں یا اس طرح کا منسوخ کرنے لگے تو خطرہ یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے کہ اتنا اس جملے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف کسی اور رات کو منسوخ کیا جائے سبحانہ اللہ اس طرح کی تمام چیزوں سے بات ہے اور پھر لوگ منسوخ کرتے رہتے ہیں بیٹیاں بیٹے شریک اللہ کے ان تمام جس سے اللہ اللہ بلند و بالا ہے سمجھ نصیب